شاہ صاحب کیا مکھی مچھر و دیگر کیڑے مکوڑوں کو برقی آلات یا پک کلر اور ریکٹ جو چلے ہوئے ہیں بجلی والے ان سے جلانا جائز ہے ہاں یہ جو ہیں اس سے تو کوئی حرج نہیں